تین پنکھ ایک دن ایک بابا نے اپنے شاگرد سے کہا آج تمہیں جنگل میں جا کر جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنی ہے ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ یہ تمہیں خطرے سے بچائیں گے اور اس نے اسے تین پیر دیے شاگرد جنگل میں گھومتا رہا اور جڑی بوٹیاں اکٹھا کرتا رہا چند گھنٹوں کے بعد اسے بہت تھکاوٹ محسوس ہوئی اس نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا اچانک اسے آواز آئی لڑکے میرے ساتھ گھر چلو میں تمہارے لیے ایک اچھا کھانا بناؤں گا اور پھر تم آرام کر سکتے ہو یہ ایک چھوٹی بوڑھی عورت کی آواز تھی وہ اسے دیکھ کر پیار سے مسکرائی بوڑھی عورت لڑکے کو ایک بڑی حویلی میں لے گئی اس کے مینار آسمان کی طرف بلند تھے میں نہیں جانتا تھا کہ جنگل میں ایسے عجائبات ہیں لڑکے نے سوچا وہ اس کے پیچھے پیچھے اندر آیا لیکن پھر ہا بوڑھی عورت کی جگہ اب ایک خوفناک جادوگر کھڑا تھا آپ کے لیے رات کا کھانا جادوگر ہنسا میرے لیے ایک مزیدار دعوت شاگرد کانپ گیا کیا فرار کا کوئی راستہ تھا پھر اسے تین پنکھ یاد آئے اس نے ایک منصوبہ بنایا اس نے جادوگر سے کہا اب مجھے نہ کھاؤ میں جیسا گندا ہوں پہلے مجھے نہانے دو میں تمہارے پاس صاف اور خوشبودار واپس آؤں گا ہمام کے کمرے میں شاگرد نے فرش پر پنکھ پھینکتے ہوئے کہا جادوگر جب بھی پکارے اس طرح جواب دو جیسے تم میں ہوں پھر وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگ گیا جلد ہی جادوگر نے شاگرد کو بلایا کہ جلدی کرو جواب آیا میں ابھی آیا مگر کوئی شاگرد حمام سے نہ نکلا جادوگر نے دوبارہ پکارا تو وہی جواب آیا لیکن پھر شاگرد باہر نہ آیا بھوکا جادوگر اب مزید انتظار کرنے کے لیے بے صبرا تھا اپنی جادوئی طاقت سے اس نے دروازہ توڑا کمرہ خالی تھا جادوگر غصے سے کانپ گیا وہ چلاتے ہوئے حویلی سے باہر بھاگا میں تمہیں لینے جا رہا ہوں شاگرد نے جادوگر کو اپنے پیچھے آتے ہوئے سنا اس نے ایک اور پنکھ پکڑا اور کہا میرے اور جادوگر کے درمیان ایک دریا بنا دو فوراً ہی ایک دریا نمودار ہو یہ جادوگر کو پانی میں بہانے والی تھی شاگرد نے سکون کا سانس لیا میں بچ گیا ہوں اس نے سوچا واہ لیکن پھر گلگ گلو پانی کی آواز آئے پیچھے موڑ کر دیکھا تو شاگرد نے ایک خوفناک منظر دیکھا جادوگر نے من کھولا ہوا تھا وہ پورا دریاتی رہا تھا پانی تیزی سے اس کے منہ میں داخل ہو گیا شاگرد نے تیسرا پنکھ اٹھایا میرے پیچھے جنگل میں آگ لگا دو اس نے حکم دیا ایک بڑی آگ بھڑک اٹھی لیکن جادوگر نے پھر منہ کھولا ووش سارا پانی وہ نگل لیا تھا باہر نکل آیا ایک لمبی تیز ہچکی سے آگ بجھ گئی جنگل میں بھاپ کے بادل منڈرا رہے تھے وہ درختوں کے درمیان گھوم کر غائب ہو گئے بیچارہ شاگرد اب اس کے پاس بھاگنے کے علاوہ وہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا وہ دوڑا بہتری کی امید کے ساتھ وہ سر جھکا کر ہوا کی طرح بھاگا آخر کار وہ بابا کے گھر پہنچا جادوگر اس کے بالکل پیچھے تھا وہ دروازے پر رک گیا اور بابا سے پوچھا کیا آپ اپنے شاگرد کو چھوڑ دیں گے یا اس کے بجائے میں آپ کو کھاؤں خود پر اتنا یقین مت کرو بابا نے جواب دیا میں آپ کے جادو کا اپنے جادو سے جواب دے سکتا ہوں چلو ایک مقابلہ کرتے ہیں اگر آپ جیت گئے تو آپ میرا شاگرد لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو شروع کرتے ہیں جادوگر نے کہا کیا تم خود کو اس عمارت کی طرح اونچی بنا سکتے ہو بابا نے پوچھا فوراً ہی جادوگر اتنا لمبا ہو گیا لیکن بابا اس سے متاثر نہیں ہوا کوئی بھی اپنے آپ کو لمبا بنا سکتا ہے اس نے کہا اب کیا آپ مٹر کے سائز میں بدل سکتے ہیں اس میں اتنی مشکل کیا ہے جادوگر نے پوچھا وہ فوراً مٹر میں بدل گیا بابا نے مٹر اٹھا کر منہ میں ڈال لیا ایک زور سے گھونٹ بھر کر اس نے اسے نگل لیا اور یہ شیطانی جادوگر کا انجام تھا ایک جاپانی لوک کہانی سے اخذ کردہ